حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا انہیں کہا جائے گا جو تم نے تصویریں بنائی ہیں ان میں زندگی بھی پیدا کرو سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تریسٹھ